بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں اللہ نے ہم پر ایک بڑا انعام تو یہ کیا ہے کہ ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہاں یہ بڑا احسان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین عید بعث فیہم رسولا ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے لیے رسول بھی رسول تو سب کے لیے ہے لیکن نفع ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ہوگا غیروں کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ نعمت ہے کہ ہم کو یہ توفیق ہوئی ہے ایمان نصیب ہوا ہے اللہ پر رسول پر آخرت پر اس لیے اس ایمان کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا کام یہ ہمارے لیے خیر کثیر کا ذریعہ ہے اس لیے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے اللہ چاہتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت ہو موسا علیہ السلام کو نبوت دے کر یوں کا موسا ہم نے آپ کو نبی بنایا اس کا شکر کرو ہاں۔ تو یہ خاص بات ہے کہ انبیاء کرام نے اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے شاکرانہ مزاج سے کہ گویا ہم پر اللہ کے احسانات ہو رہے ہیں انعامات ہو رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہاں ان تشکرو لکم اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی رہے گا یوں کہا اس لیے اس نعمت پر شکر کرنا ہے باقی دنیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے رات بھی ہے دن بھی ہے اندھیرا بھی ہے اجالا بھی ہے حالات بھی آتے ہیں جی ہاں اچھے حالات بھی آتے ہیں ناگوار حالات بھی آتے ہیں ہر طبقے پر آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے تو یہ تو اللہ کی نعمت پر نظر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے اس لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور ان کے پیروی کرنے والے اکابر وہ ہمیشہ کام بھی کرتے تھے اور استغفار بھی کرتے تھے کام بھی کرتے تھے اور معافی بھی مانگتے تھے جی ہاں انہیں کہ گنا کر کے معافی مانگتے تھے کام کر کے معافی مانگتے تھے اور یہی تعلیم ہم کو دی ہے کہ کام بھی کرو جو مطلوب ہے اللہ کی طرف سے جس کا حکم ہے اور پھر آخر میں کیا کرو معافی مانگو نماز میں آخری قاعدے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی کون سی دعا اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کشمیر یہ دعا سکھائی اور آپ نے ابو بکر کو سکھائی اللہ کے مخلوق میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے اور امت میں ابو بکر سے کوئی بڑا نہیں ہے جی ہاں تو بڑوں نے بڑے کوئی بات سکھائی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے قصوروں کا اقرار کرو اللہ کے سامنے معافی مانگو تاکہ امت میں ابو بکر سے بڑھ کر اور کوئی ہے نہیں تو ان کو سکھائی اندی ظلم تو سی ظلم کشیرہ یا اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت زیادتی کی ہے اور کوئی بخشنے والا تیرے سوا ہے نہیں اس لیے میری مقفرت فرما دے اپنی طرف سے میری مقفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ میں نے بہت ظلم کیا ہے روایتوں میں کثیرہ بھی ہے کبیرہ بھی ہے انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرن کبیرہ میں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں مجھے معاف فرما دے تو یہ طریقہ ہے کہ عمل بھی کرنا ہے ہاں اپنی طاقت کے مطابق صحیح نیت سے صحیح ترتیب سے اور پھر آخر میں کہ پھر آخر میں اپنی کمی کوتا اقرار کر کے پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے جی ہاں تاکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاوے یعنی اللہ راضی ہو جائے قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو جاوے اس سے کیونکہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے وردوانوں من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات اور اللہ کا ناراض ہونا یہ بڑی خطرناک بات اشاء اللہ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات کیا ہے کہ اللہ کا غضبناک ہونا کہ اللہ ناراض ہے اللہ غضبناک ہے اس سے زیادہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اور اللہ راضی ہو جائے اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں اس لیے اپنے کمی کی اپنی کوتاہی کی معافی بھی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل بھی مانگنا ہے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور اپنا عمل کرتے رہو ہاں اپنا عمل کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو یہ ساری عمر کا کام ہے جی ہاں کہ اللہ کا کام کرنا اللہ کا فضل مانگنا اللہ کا کام کرنا اللہ کا فضل مانگنا یہاں تک خاتمہ ٹھیک ہو جائے بس اللہ مزل خیر عمر آخر ہو دعا باغی ہے اللہ مجل خیر عمر آخر ہو خیر عملی خواتین ہو خیر یوم الخا کافی ہے یہ سب دعائیں تعلیم کے لیے ہے ہم کو ہاں اور ہم کو یہ سب دعائیں جتنی کر سکتے ہو یاد بھی کرنی چاہیے اور اس کے موقع پر مانگنی بھی چاہیے اس کا نام اتباع ہے اس کا نام اتباع ہے ہاں علم و ذکر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر ہر چیز کو دیکھیں اور اپنے طاقت کے مطابق اس کو سیکھیں اور سیکھ کر کے عمل کریں اور عمل کر کے محمد میں اس کو پھیلائیں ہاں تو دو کام ہوں گے ایک کام استقامت کا ہوگا ایک کام نصرت کا ہوگا اور یہی دونوں کام ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے دین کے کاموں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے طریقوں پر استقامت کے ساتھ رہے استقامت کے ساتھ رہے اور استقامت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنے نصرت اپنے دین کے مددگار بنے کہ دین کی مدد کرو کہ دین کے لیے دنیا میں راستہ کھولے جی ہاں کیونکہ لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے ہیں جی ہاں لوگوں نے دین کے راستے بند کر دیے اس لیے جب نبی آتا تھا تو وہ راستے کھلواتا تھا ہاں پہلے زمانے میں خاص کر طبقے کے لیے نبی آتا تھا تاجروں کا نبی زمینداروں کا نبی اس طرح آتے تھے حاکموں کا نبی ہاں کہ انہوں نے اپنے طبقے میں جو راستہ بند کیا ہے وہ کھلوانا ہے جی ہاں آخر میں آپ کو بھیجا کہ تمام طبقوں کو دعوت دو اور تمام طبقوں کو رہبر کرو کہ ان سب کے لیے خیر کے راستے کھل جائے جی ہاں اسے آپ کو رحمت اللہ بتایا گیا ہے کہ آپ سب کے لیے رحمت ہے اس لیے یہ کام جو ہو رہا ہے ہاں جہاں بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی ہاں اس لیے احسان کی قدر بھی کرنی ہے اپنے کمی کے اپنی کمی کو تاریخ کی معافی مانگنی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ہو جاوے اس کے لیے محنت اور دعا دونوں کرنی محنت بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ہو جاوے کیوں کہ عالم کی بقا عالم کی سلامتی اور آخرت کی نجات کے لیے نبی والا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے ہاں، باقی سب ختم ہو جائیں گے ہاں اور یہ کام ہے تو دنیا کی سلامتی ہے اس کے اندر اور آخرت کی نجات اور کامیابی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے اور پوچھے جی، بہت سونے دعا کی درخواست بہت سونے دعا کی درخواست ان کے لیے بھی دعا کریں گے جی ضرور دعا کی درخواست تو کرنی چاہیے یہ سنت ہے حضرت عمر عمرے میں جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا یہ کہا اندازہ لگاؤ حضرت عمر عمرے میں جا رہے ہیں جیسے آپ حضرت جاتے ہیں عمرے میں تو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ہم کو دعا میں مت بھولنا ہاں تو دعا کے لیے ایک دوسرے کو کہنا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے ہاں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا یہ دعا بہترین ہتھیار ہے بہترین سہارا ہے جی ہاں تو اس لیے چھوٹوں کو بھی ہے چھوٹوں کے ذمے بھی ہے بڑوں کے ذمہ بھی ہے دعا مانگیں اور دوسروں کے لیے دعا کریں یہ خیر خاہی ہے جی ہاں دعا کرنا کرانا یہ خیر خاہی ہے اور ہمارا دین پورا خیر خاہی پر ہے اور دین کلو نصیحہ کہ دین خیر خاہی کا نام ہے اس لیے دعا کرنا بھی ہے کرانا بھی ہے دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے دعا مانگنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے پہلے ہر چیز میں مصنون طریقے کو یاد کرنا بہت ضروری ہے خالی پھرنا کافی نہیں ہے ہمارا پھرنا سنت زندہ کرنے کے لیے کیونکہ ہم تو سنی مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارے عقائد بھی صحیح ہے ہمارے اعمال بھی صحیح ہے پھر ہم سے کیا چاہا جاتا ہے تبلیغ کی ذریعے سے کہ تبلیغ کے ذریعے سے ہم سے اتباع چاہا جاتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کا اپنے نبی کے طریقوں کے پیروی کریں ورنہ الحمد ہمارے عقائد ہمارے اعمال سب صحیح ہے جی ہاں۔ کمی اس کی ہے ہاں۔ یہ ہے اس لیے بزرگوں کے ارشادات پڑھنے بھی چاہیے بار بار اگر بزرگوں کے ارشادات نہیں پڑھو گے تو پھر اپنے چڑھاؤ گے ہاں اس لیے ان کی صحبت بھی ضروری صحبت تو رہی نہیں اس لیے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی تو نوفوش تو رہے نہیں نوکوش ہیں ان کے ان کے نقش قدم ہیں ان کے ارشادات ہیں وہ ان کے قائم مقام ہیں اس لیے ان کی باتوں کو دیکھنا بار بار اور سمجھنا تاکہ چیز اپنی جگہ سے ہٹے نہیں جی ہاں تو میں نے کہا دعا مانگنی ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اور امت کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے اور پھر اپنی مراد مانگی جاتی ہے یہ طریقہ ہے یہ طریقہ ہے دعا کا جو فضائل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شیخ نے دعا مانگنے کا طریقہ کیا تو اسی طریقے سے دعا مانگنا ہے باقی دعا تو جس وقت میں مانگو گے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت قبول ہوگی ہر وقت ہاں اور دعا مانگے کہ ہر وقت اجازت ہے اللہ سے ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بڑوں سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کے لیے درخواست کرنے کے لیے کہ کھلا ہوا ہے وہ دو نہیں سجیب لکھو مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا یوں کہا ہے दोनों شریف پڑھ لیں بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك أرأف من ملك أنت أرأف من ملك اللهم اللهم أنت من من من وأجود سئل وأوسى أتى أنت الملك لا شريك شريك لك لك لك اللهم أنت الملك لا لا والفرد ند كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاوم فتشكر وتوسع وتكفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ خلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مغدية والسر عندك علانية الحلال ما أهللت والدين ما والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك الخلق خلقك والعبد عبدك الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما كما صليت على على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى وعلى آل آل آل إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم اللهم بارك سيدنا سيدنا محمد محمد باركت نبينا صلى الله عليه وسلم <coughs> بما هو أهله الأنبياء كلهم خيرا وسلام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 زيادة لنا لنا في في خير وجل الموت راحة آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر من نسل ادین محمد صلی اللہ علّ منهم اے اللہ ہماری مغفرت حما اے اللہ ہماری مغفرت ہم تیرے پاس دربار میں اقراری مجرم ہے اے اللہ ہم تو تیرے دربار میں اقراری مجرم ہے ہماری اور پوری امت کی پوری مبتلا فرما اے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری مقبلہ فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مبتلا فرما پوری امت میں رشت و ہدایت کی ہوا چلا دے اے اللہ امت میں رشت و ہدایت کی ہوا چلا دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا دے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما ہر خیر سے ہم کو اور پوری امت کو مالا مال فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے برباد ہونے سے بچا لے اے اللہ دین کی یہ محنت اور دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہے اے اللہ ان سب کو قبول فرما اے اللہ ان سب کو قبول فرما مخلصین کو اور مستقل کو اے اللہ اس کام کے لیے تیار فرما اخلاص والوں کو استخلاص والوں کو اے اللہ تیار فرما ہمارے قلوب میں اخلاص پیدا فرما ہمارے مزاجوں میں استخلاص پیدا فرما اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما اس کام کی بھی حفاظت فرما امت کی بھی حفاظت فرما ان کے تمام کاموں کام جس کا ہونا تجھے پسند ہے وہ سب کی حفاظت کرنا اخلاص والوں کو اے اللہ اس کام کو آگے اس کام کے لیے آگے فرما ایک ایک امتی کو اخلاص سے مالا مال فرما استخلاص سے مالا مال فرما استقامت سے مالا مال فرما ہم میں سے ایک ایک کو اپنے قصوروں پر ندامت بھی عطا فرما اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کو وہ سب چیزیں عطا فرما اور شر کے راستے کی جتنی چیزیں آپ نے مانگی ہے ان تمام شوروں سے ہماری اور پوری پوری امت کی پوری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے محتاجوں کی مدد فرما جو جس کا جو جس مشکل میں گرفتار ہے اے اللہ اس مشکل اس کو نجات عطا فرما آفیت صحت سلامتی توفیق کے تعت عطا فرما جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہو کہا ہو یا وہ دعاؤں کے عرض مند ہو یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما اس نے ان کو برکت عطا فرما عافیت عطا فرما اے اللہ جو خیر تیرے نیک بندوں نے مانگی ہے ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں ہمیں کبھی خیر فرما اور جن جن شوروں سے نیک بندوں نے پناہ چاہیے ان تمام شوروں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صرف خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما جن سے بنا چاہیے ان سے ہمیں اپنے انتقام میں لے لے ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اب جائیے جب بیٹھنے کو کہیں تو بیٹھ جائیں